Thank you. اسٹوڈینٹس السلام علیکم آپ کچھ آئی ایم شیور حیران ہوں گے مجھے دیکھ کے نہیں مجھے تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں اتنے عرصے سے لیکن اس انوائرمنٹ کو دیکھ کے آج یہاں پہ ہمارا یہ پورا کو پورا جو سیٹ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا سیٹ ہے اور ایک نئی انوائرمنٹ ہے believe me I am very excited to be in this environment today مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے اس سیٹ کو دیکھ کے اور میں اس لیے بھی آج خوش ہوں کہ آج مجھے ایک کرسی بھی بیٹھنے کے لیے مل گئی ہے تو آج ہمارا جو لیکچر ہے یہ this is our twenty second lecture in the series of clinical psychology اور یہ جو لیکچر ہے یہ بیہیویئر اسسمنٹ کے اوپر بیسڈ ہے with particular focus on interviewing behaviour inventories and checklist آپ کو تھوڑا سا میں اس سے پہلے کہ بیہیویئر اسسمنٹ کی میں بات کروں I would like to particularly I like to remind you of clinical آپ کو یاد ہوگا کہ کلینکل اسسمنٹ کے بارے میں جب ہم نے بات کی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ clinical assessment is a method of knowing a person inside out تو اس اس سے مراد یہ تھی کہ کلینکل اسسمنٹ ایک ایسا ٹول ہے کہ جس کی مدد سے ہمیں ایک شخص کی اسٹرینتھس اور لمیٹیشنس کا اندازہ ہوتا ہے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ you know what are the what are his needs ہمیں یہ پتہ چلتا ہے واٹ آر ہز لمیٹیشنس ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کن اسٹرینتھس کو لے کے آگے چلنا چاہیے یا کن لمیٹیشنس میں کتنا اس کے پوٹینشیل ہے to bring a change in ہم تو clinical assessment in that way is really getting insight into the psyche of the client اور دا اسٹوڈنٹ اور the subject that you are working with اسی طرح جب یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا چیزیں ٹریگر کر رہی ہیں ان ایشوز کو ان پرابلمس کو تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طرح چیک کیا جا سکتا ہے ان کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے کس طرح بہتری لوگوں میں لائی جا سکتی ہے so so this is primarily what assessment is all about so assessment جو ہے وہ وہ اس سے ہمیں ایک بہت اچھا اندازہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی یا سبجیکٹ کی اسٹرینتھس کہاں ہیں اس کی لمیٹیشنس کہاں پہ ہیں اور کس قسم کی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے کس قسم کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے جس سے کہ وہ بہتر ہو سکے اس کے علاوہ ذہن میں آپ یہ بھی رکھیں کہ ہر چیز کا ایک پرپز ہوتا ہے اسی طرح اسسمنٹ کا بھی پرپز ہے سو so, اسمنٹ کا پرپز ہے ان چیزوں کو ایلیویٹ کرنا جو اس کی زندگی میں پیشنٹ کی زندگی میں پرابلمٹک بنی ہوئی ہے اور اس کی جگہ پہ ان پیٹرنس کو یا ان بیہیویئرس کو لے کے آنا جس سے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ اسموتھلی آگے چل سکے یہ بہت ایک امپورٹنٹ پرپز ہے کسی بھی اسسمنٹ کا اس جنکچر پہ میں یہ بھی آپ کو کہتا چلوں کہ یہ جو اسسمنٹس ہوتی ہیں یہ انویریبلی یہ جو کلائنٹس ہوتے ہیں یا جو پیشنٹس ہوتے ہیں یا جو بچے ہوتے ہیں یا جو سبجیکٹس ہوتے ہیں depending on whatever name you want to use for them they are referred to clinical psychologist so therefore there is a referral system اور یہ جو ریفرل سسٹم ہے یہ انویریبلی uh, یا تو سائکیٹرس کا سے ہوتا ہے کہ جی ہاسپٹل سیٹنگز میں یا پرائیویٹ سیٹنگز میں سائکیٹرس کے پاس پیشنٹس آئے and they want that patient to go through assessment اور سائیکولوجیکل اسسمنٹ اسسمنٹ اسسمنٹ اور may be an educational ones that is is تو پھر دی کیریڈ آؤٹ اسی طرح uh, کے علاوہ there are so many other agencies جو ریفرلس کرتی ہیں اسکولس فار انسٹنس ایک بہت بڑا big chunk of referral resource جو ہے وہ اسکولز ہے lot of schools for instance tend to refer children for assessments خاص طور پہ بچوں جنہیں کوئی کی پرابلمز آ رہی ہوں یا لرننگ پرابلمز آ رہی ہوں تو اسکولس ریفر کرتے ہیں اسی طرح اور سائیکالوجسٹ بھی ریفر کرتے ہیں اسی طرح ٹیچرز ریفر کرتے ہیں سو فور آئی مین ریفرل جو ہے وہ وہ کئی ایجنسیز یا کئی سورسز سے انویریبلی uh, ہوتا ہے اب اس جنکچر پہ اس چیز کو تھوڑا سا اور آگے چلاتے ہوئے اب میں بات کرنی چاہوں گا خاص طور پہ جس کا تعلق آج کے ہمارے لیکچر سے ہے وچ از بہیویئر اسیسمنٹ اب آپ کو اندازہ آپ آپ کو تھوڑا سا یاد آ گیا ہوگا کہ اسسمنٹ کا پرپز کیا ہے اور انویریبلی ریفرل کہاں سے ہوتی ہے اور آبجیکٹو کیا ہوتا ہے تو اب بہیویئر اسسمنٹ بھی جو ہے یہ بھی بیسکلی ایک ویسی ہی اسسمنٹ ہے جیسی سائیکولوجیکل اسسمنٹس ہوتی ہیں یا ایجوکیشنل اسسمنٹس ہوتی ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا جو فوکس اور فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم خاص طور پہ سبجیکٹس کے یا پیشنٹس کے بیہیویئرس پہ کام کرتے ہیں سو دیو فور کیونکہ اس میں جو ایمفسز ہے اور فوکس جو ہے وہ بیہیویئر پہ ہے تو لہٰذا اٹ از امپورٹنٹ کہ اس بیہیویئر کو کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کیا جائے جب ہم بات کرتے ہیں بیہیویئرس کی تو بیسکلی اس جنکچر پہ I think it is very important for me to mention جو ٹائپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں رسپونڈنٹ بہیویئر رسپونڈنٹ بہیویئر جو ہوتا ہے یہ بیسکلی اینٹیسیڈنٹ بہیویئر سے کنیکٹڈ ہوتا ہے اور اس میں چیزیں بے شمار چیزیں شامل ہوتی ہیں جس طرح ریفلیکسو بہیویئر شامل ہوتے ہیں یا سڈن کوئی فزیولوجیکل چینجز آ جائیں وہ شامل ہوتی ہیں یا کوئی سینسوری موٹر چینجز آ جائیں وہ شامل ہوتی ہیں so these are kind of reflexive in nature اور جو دوسرا ٹائپ آف بہیویئر ہے اس کو ہم آپرنٹ بیہیویئر کہتے ہیں آپرنٹ بہیویئر جو ہوتا ہے وہ وہ بیہیویئر ہے جو ہمارے اپنے اندر سے چینج آنے پہ نمایاں ہوتا ہے تو ریسپونڈنٹ بہیویئر کی میں مثال آپ کو یہ دینی چاہوں گا کہ فار انسٹنس لیٹ سے کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور ایک دم سے اگر کوئی دھماکہ ہو جائے بیک گراؤنڈ میں ایک لاؤڈ نوائز پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ سے اگر میں ایک دم یو نو اچھل پڑتا ہوں یا ہل جاتا ہوں یا تو you know that will but will that will be respondent behaviour so so basically it's these two types of behaviours that we tend to focus اب میں بات کرنی چاہوں گا کچھ اسسمنٹ ٹاسک کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں اسسمنٹ ٹاسک کی یہ بہت ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے بیہیویئر اسسمنٹ کا اس میں جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ what is being identified in other word جو ٹارگیٹ بہیویئرز ہیں ان کو زین میں رکھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے it is important to identify the target target behaviours کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے ساتھ ساتھ جو چیز آئیڈینٹیفائی کرنی ہوتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ کے ماحول میں ایسے کیا اینٹیسیڈنٹس ہیں یا ایسے کیا اور فیکٹرز ورک کر رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ جو بہیویئر ہے جو ٹارگیٹ بہیویئر ہے وہ پیدا ہوتا ہے for instance target behaviour let's say target behaviour تو پھر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کن سچویشن میں اگریسو ہوتا ہے آیا وہ کھانے کی میز پہ بیٹھا ہوا اگریسو ہوتا ہے یا وہ جب اسے کہا جاتا ہے سو جاؤ تو اس وقت اگریسو ہوتا ہے یا جب اسے کہا جاتا ہے پڑھائی کرو تو اس وقت اگریسو ہوتا ہے is a very important element of a behaviour assessment which is to identify identify کرنے کے لیے ہم ایک چیز جو پلان کرتے ہیں اس کو ہم بیس لائن اسیسمنٹ کہتے ہیں تو بیس لائن اسیسمنٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فریکوینسی آف ٹارگیٹ بیہیویئر جو اس پرٹیکولر اگزامپل میں یا سچویشن میں اگریشن ہو سکتی ہے وہ کتنی تھی کس جگہ پہ وہ اپنے آپ کو زیادہ مینیفیسٹ کرتی کرتی ہے اور اور پھر اس کا کانسیکوینس کیا ہوتا ہے تو یہ بیسکلی آئیڈینٹیفائی کرنا جو ہے دیٹ از نمبر ون اور نمبر ٹو چیز جو اس جنکشن پہ میں کہنی چاہوں گا وہ بیسکلی ہے کلاسیفیکیشن کہ آپ کو بیہیویئرس کو کلاسیفائی کرنا پڑتا ہے ایک دفعہ جب آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو it becomes very very important for us to classify them classification سے مراد ہے یہ دیکھنا کہ آیا یہ جو ٹارگیٹ بیہیویئر ہے اس کو مزید زیادہ بڑھانا ہے یا انکریز اس میں لانی ہے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈیفیسٹ ہو ایک چیز میں تو ہمیں اس ڈیفیسٹ کو بہتر کرنا ہوتا ہے تو اس ڈیفیسٹ کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اس بہیویئر کو زیادہ انکریز اس میں لانا ہمارا پرپز ہوتا ہے اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک بہیویئر کو کم کرنا جو ہے وہ ہمارا پرپز ہوتا ہے کہ فار انسٹنس اگریشن کے کیس میں if one is too aggressive تو ہو سکتا ہے اس کو کم کرنا جو ہے دیٹ میں بی آر آبجیکٹو تو یہ جو اس تو اس لحاظ سے ہمیں بیہیویئرس کو کلاسیفائی کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے ایک اور جو ٹاسک اور اسسمنٹ میں جو ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے اس کا تعلق ہے پروفیسی سے یا پرڈکشن سے دو بیہیویئر اسسمنٹس میں ہم پروفیسی کرنا یا پرڈکٹ کرنے کو یو you نو know, کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم اس سلسلے میں نہ پڑھیں لیکن پھر بھی کسی نہ کسی لیول پہ جا کے یو نو پرڈکشن جو ہے وہ ہر اسسمنٹ کا ایک لازم لازمی کہہ لیجئے ایک حصہ ہے ایک جزو ہے کہ آپ ٹوٹلی یو نو آپ اس سے بچ نہیں سکتے so prediction in that way is important ایک اور task which plays a very important part is specifying exactly what is it that we as clinical psychologists want to do at the level of intervention ہمیں جب ہمارے سامنے گولز جو target behaviors ہیں جب وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم بڑی کلیئرلی یہ ڈٹرمن کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس کلاسیفیکیشن میں ڈالا ہے کہ آیا ہم نے اس چیز کو بہتر کرنا ہے کم کرنا ہے یا کیا کرنا ہے تو اس کے بعد جو تیسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ okay we want to for instance reduce aggression اگر بچے کو غصہ بہت آتا ہے مثال کے طور پہ اور ہم نے اس کے غصے کو کم کرنا ہے تو then it is important for to also formulate some goal some method of reducing اور bringing reduction in that particular kind of behaviour تو یہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ تھراپیوٹک گولز کہہ لیتے ہیں یا انٹروینشن کی اسٹریٹجی کہتے ہیں کہ اچھا what particular strategy are we going to use with this child جس سے کہ اس کا جو غصہ ہے یہ کم ہو سکے تو یہ اسپیسیفکلی ہمیں مینشن کرنا بہت ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے اور ذہن میں آپ یہ بھی رکھیں کہ یہ جو پروسیس بیہیویئر اسسمنٹ کا ہے یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو صرف آئیڈینٹیفیکیشن اور انٹروینشن پہ یہ نہیں ختم ہو جاتا بلکہ یہ جو اسسمنٹ کا پروسیس ہے it's an ongoing process ongoing process سے میری مراد یہ ہے کہ انیشلی تو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں چیزوں کو پھر ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں انہیں کلاسیفائی بھی کرتے ہیں اور پھر ان کے around we start to we start the treatment strategies ہم انٹروینشن کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم پھر دوبارہ سے اس کو ری اسیس کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اچھا یہ جب ٹریٹمنٹ جو چلایا گیا لیٹ سے کہ آپ نے جو strategy behaviour intervention strategy use کی وہ دو ہفتے چلائی آپ نے تو دو ہفتے کے بعد آپ اس کو دوبارہ سے ایویلویٹ کرتے ہیں تو لہذا ایک اور ٹاسک جو بیہیویئر اسسمنٹ پہ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ایویلویشن کا ہے تو ایویلویشنز جو ہیں یہ ہم ساتھ ساتھ اس پروسیس میں چلاتے ہیں اور یہ چلانی اس لیے بھی ضروری ہوتی ہیں تاکہ ہمیں ایز کلینکل سائیکالوجسٹ یہ اندازہ رہے کہ آیا دا ڈیزائر چینج جو ہم چاہتے ہیں اپنے سبجیکٹ میں یا اپنے پیشنٹ میں لانی آیا وہ چینج آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی کس حد تک وہ چینج آ رہی ہے if you are satisfied with the rate of change تو ہم اسی اسٹریٹجی کو اسی تھراپیوٹک انٹروینشن کو کنٹینیو کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمیں یہ لگے کہ ایک ایسا امپیس آ گیا ہے کہ جہاں پہ اب وہ انٹروینشن اسٹریٹجی جو ہے وہ افیکٹولی اب کلائنٹ کو ہیلپ نہیں کر رہی تو we need to reevaluate at that juncture and reformulate کہ اچھا مے بی اگر یہ ری انفورسز یوز ہم کر رہے تھے اپنے بچے کے ساتھ to reducing a reduction in aggression اب ہمیں کوئی اور reinforcer you know select کرنا ہوگا جو اس کے لیے افیکٹو ہو یہ جو چینج ہے ری انفورسر کی یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ کوئی بھی ری انفورسر جو ہے وہ on a permanent basis on a long term basis desired change اسی لحاظ سے نہیں لاتا کیونکہ once a person gets used to getting certain reinforcer تو اس ری انفورسر کی جو جو پاور ہے جو اسٹرینتھ ہے to bring the desire change وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے so therefore you know we have to as clinical psychologist constantly you know keep on evaluating and reappraising you know کہ ہم جو کر رہے ہیں جو کانسیکوئنس ہم اپنے کلائنٹ کو دے رہے ہیں آیا وہ کانسیکوینس جو ہیں اس کے لیے افیکٹو بھی ہے یا نہیں اب میں بات کرنی چاہوں گا بہیویئر ٹریڈیشن کی بیہیویل ٹریڈیشن جو ہے اس کو دیکھنے کے تین انداز آپ کہہ لیجئے کہ ممکن ہے تین طریقوں سے آپ بیہیویئر ٹریڈیشن کو دیکھ سکتے ہیں پہلا جو اس کا طریقہ ہے وہ سیمپل ورسز سائن کہلاتا ہے سیمپل ورسز سائن سے مراد یہ ہے کہ ہم بیہیورلی جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم ان انوائرمنٹس میں جا کے چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں جن انوائرمنٹس میں وہ چیزیں اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتی ہیں تو پرپز یہ ہوتا ہے کوشش یہ ہوتی ہے بہرول تھراپسٹ کی یا بہرول سائیکولوجسٹ کی کہ وہ ایک ایسا سیمپل لے سکے جس کو وہ پھر جنرلائز کر سکے پاپولیشن کے اوپر وہ کہہ سکے کہ یہ جو سیمپل ہے this is true of this particular segment of the population so therefore the sample size جو ہوتا ہے وہ وہ پھر بڑا لیا جاتا ہے ویئر جب ہم دوسری قسم کی اسسمنٹس میں جہاں سائن کی بات کرتے ہیں یا سائنس پہ ایمفسز یا فوکس اٹیچ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں بڑا سیمپل سائز لینے کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں پہ ہم ایک سبجیکٹ پہ بھی یا ایک کلائنٹ پہ بھی یو you نو know, اس کے سائنز اور سمٹمس پہ ہم اپنی اسیسمنٹ کو کیری آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن بہیوئرل اسسمنٹس کے لیے ہمیں کئی دفعہ لارجر سیمپلس لینے کی ضرورت ہوتی ہے ایک اور جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ فنکشنل انالیسس کا ہے فنکشنل انالیسس سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہر بیہیویئر سے پہلے کچھ ایسے اسٹیملائی ہوتے ہیں جو بیہیویئر کو کاز کرتا ہے سو so بیسکلی جو اسٹیپ ون ہے فنکشنل انالیسز میں وہ یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ فار انسٹنس جس طرح میں نے مثال آپ کو اگریشن کی دی تھی یا غصے کی دی تھی تو یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ جو غصہ آتا ہے غصہ آ گیا یہ تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ غصہ آ گیا انویریبلی پیرنٹس جب آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بچے بچے کو غصہ بڑا آتا ہے لیکن انہیں یہ نہیں انویریبلی سمجھ آتی یا پتہ ہوتا کہ غصے آنے سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ ایسے عوامل انوائرمنٹ میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے غصہ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے یا ٹریگر ہوتا ہے تو فنکشنل انالیس کا جو کام ہے وہ یہی ہے ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ انڈرسٹینڈ کہ وہ کیا ایسے عوامل ہیں وہ ایسے اسٹیمل کیا ہے انوائرمنٹ میں جس کی وجہ سے وہ ایک وہ ایک انڈیزائربل بہیویئر جو ہے وہ پیدا ہوا once that is identified I mean one has to do a very thorough study and understanding of the different you know antecedents کہ وہ باقاعدہ نوٹ کرنا ہوتا ہے کہ چین کیونکہ ایک ایک یہ جو بہیویئرز ہوتے ہیں there is a cause and effect relationship between whatever happens so there is a chain of events invariably that takes place so in order to understand this chain of events that takes place ہمیں یہ بہت گہرائی میں جا کے یہ دیکھنا ہوتا ہے اور سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ وہ کیا اسٹیمل آئے تھے انوائرمنٹ میں جس کی وجہ سے غصہ بچے کو آتا ہے once that is done the next thing is کہ اس چیز کو ایک ایسے فارم میں ٹرانسفارم کر لیا جائے کہ it becomes measurable being able to measure جو ہے یہ بہیویئر اسسمنٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ ہم چیزوں کو گلوبل گلوبلی دیکھنے کی بجائے یا یہ کہنے کی بجائے کہ جی غصے کی اموشن جو ہے وہ اس میں ہے ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں into something which is tangible something which is measurable for instance ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوکے okay, اگر غصہ آتا ہے تو کتنی دفعہ آتا ہے تو لٹ سے کہ ہماری بیس لائن اسسمنٹ جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ بچے کو دن میں دس دفعہ غصہ آتا ہے تو now we have a starting point so now we can say کہ دس دفعہ از اے بیس لائن تو اس کو ہم نے اب جو ہمارا پہلا جو جو گول ہے یہ آبجیکٹو ہوگا وہ اس کو سات دفعہ کی فریکوینسی پہ لانا ہے so so now we would have a specific behavioral target in front of us تو یہ جو ٹارگیٹ ہے جب ہم اس کو اچیو کر لیں گے اور جب بچے کے غصے کو سات دفعہ کی فریکوینسی پہ لے آئیں گے تو then we can you know evaluate the next set of of objective goal which be کہ maybe we need to bring it to you know frequency of five تو اس سے یہ جو سارا کچھ ہے یہ اس پروسیس میں ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی ایویلویٹ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جی جو ری انفورسمنٹس ہم دے رہے ہیں بچے کو وہ پہلے پہلی بات تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہوتا ہے اور اٹس آلویز گڈ کہ آپ ایک ری انفورسمنٹ کو آئیڈینٹیفائی نہ کریں بلکہ آپ ایک یو نو ایک list of reinforcement identify کریں اور انویریبلی uh, جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ کم از کم تین ری انفورسز جو ہیں وہ ایٹ اے ٹائم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک ری انفورسمنٹ یوز کی اور لیٹ سے ہم اسی مثال کو اگر لیں کہ ہم نے ٹارگیٹ بیہیویئر کو غصے کے اظہار کو دس کی فریکوینسی سے سات پہ لے کے آنا تھا تو لیٹ سے کہ ہمارا جو پہلا ری انفورسز تھا وہ سات تک تو لے آیا اور اب ہم جب محسوس کرتے ہیں کہ جس کو ہم نے پانچ پہ لانا ہے تو ہم فیل کرتے ہیں کہ اب یہ ری انفورسمنٹ اتنا اسٹرانگ نہیں رہا وہ اس کو پانچ کی فریکوینسی پہ لانے میں کام ہمیں کامیابی نہیں ہو رہی تو then we can try out the second reinforcer اور maybe the third reinforcer so therefore یہ ری انفورسرز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ساتھ ساتھ یو you نو know, ان کو لاگو کرنا اور ان کو مانیٹر کرنا is also a very important element so therefore اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو فنکشنل انالیسز ہے یہ ایک ایک بیہیویئر کی اس سے ہمیں صرف بیس لائن اسیسمنٹ ہی نہیں ہوتی بلکہ ہمیں ایک بیہیویئر کی بہت ڈیٹیل میں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے ہمیں یہ بھی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ what cause is this behaviour ہمیں یہ بھی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ what can check this behaviour اور ہمیں یہ بھی پھر سمجھ آتی ہے کہ okay what kind of consequences جو ہیں وہ بیہیویئر چینج کے لیے زیادہ یو نو سوٹیبل ثابت ہوتے ہیں and what kind of consequence جو ہیں وہ بہیویئر چینج کے لیے سوٹیبل نہیں ہے so therefore in this way functional analysis does have a very important role to play اسی حوالے سے میں ایک اور بھی بات کرتا چلوں کہ بہیویئر تھراپی میں اور بہیویئر اسسمنٹ میں ایک اور کانسیپٹ جو ریسنٹ ڈیکیڈز میں آیا ہے وہ آرگنسپک وے میں کلائنٹ کو دیکھنے کا کانسیپٹ ہے اس چیز کی بھی ایک اکنالجمنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ کے سرکلز میں ہونی شروع ہو گئی ہے کہ ہم صرف چیزوں کو یو نو بیہیویئرز میں ہی نہیں یو نو آئیڈینٹیفائی یا اسپیسیفائی یا کیٹیگرائز ہمیں کرنا چاہیے بلکہ ایک ہولسٹک طریقے سے چیزوں کو اگر ہم اٹینڈ کریں تو ایک بہتر بیہیویئرسٹک اسسمنٹ ہو سکتی ہے اور آرگنسمک اسسمنٹ سے مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ اچھا کچھ وہ فار انسٹنس لیٹ سے کہ اگر ہم ڈپریشن کی کنڈیشن سے یا بیہیویئر سے ڈیل کر رہے ہیں تو اس میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ کچھ پرسنالٹی کے فیکٹرس ایسے تو نہیں آپریٹ کر رہے یو نو جن کا تعلق انسان کے اپنے ایٹیٹیوڈ سے اپنے بلیف سسٹم سے یا اپنی سوچ سے یا اپنی پرسیپشن سے ہے جس کی وجہ سے وہ وہ جو بیہیویئر ہے ڈپریشن کا وہ ریفورس ہو رہا ہو تو یہ ایک یہ ایک آرگنسمک کانسیپٹ کی انٹروڈکشن ہے بیہیویئر اسسمنٹ میں ایک اور جو ماڈل جو کافی پریولنٹ ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں سورک کا سورک سے مراد جو ہے اس میں جو ایس ہے that stand for the stimulus O جو ہے اسٹینڈ کرتا ہے آرگنسمک ویریبلس کے لیے آر جو ہے اس رسپانس کے طرف توجہ دلاتا ہے جو بیہیویئر کی فارم میں پیدا ہوتی ہے جس کو ہمیں چینج کرنا ہوتا ہے اور سی جو ہے اس میں وہ بیسکلی کانسیکوینس کے حوالے سے ہے it stands for the consequence consequence of the problematic behaviour جو ہے وہ کیا تھے اب میں بات کرنی چاہوں گا ایک اور بڑے امپورٹنٹ ایلیمنٹ کے بارے میں which plays a very critical part in behaviour assessment وہ یہ کانسیپٹ ہے کہ behaviour assessment is an ongoing process اکثر اوقات جب بہیویئر اسسمنٹس کی جاتی ہیں تو خاص طور پہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں یا جو اگر بچے کی کی جا رہی ہے تو پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کا ایک ان کا ایک ان کے ذہن میں ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ جی it's a one shot deal one shot deal سے مراد ہے کہ جی یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک دفعہ جب ہو جائے گی تو it's going to be good for all times to come which is not true at all assessment is a ongoing process process process اور it's a ongoing is جو ٹریٹمنٹ یا انٹروینشن یا بہیویئر اسٹریٹجی کو استعمال کرنے سے پہلے بھی کی جاتی ہے پھر while the treatment is continuing ہم اسسمنٹ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں تاکہ ٹریٹمنٹ بہتر سے بہتر انداز سے ہو سکے اور ہمیں جو چینجز آ رہی ہیں پیشنٹ میں وہ واضح طور پہ نظر آئیں اور اگر ایک خاص قسم کا ٹریٹمنٹ ہم نے لٹ سے چار ہفتے کرنا تھا تو وہ چار ہفتے ٹریٹمنٹ کے بعد دوبارہ سے اسسمنٹ کی جاتی ہے to see what kind of change come in these four weeks اور پھر اس کے بعد کوئی نئی اسٹریٹجی یا نئے موڈیلٹی یا نئی کوئی تھیریپیوٹک ٹیکنیک اگر یوز کرنی ہو بچے کے ساتھ تو then that is decided so therefore I think یہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جو بیہیویئر اسسمنٹ ہے it's not a one short deal it's continued process of evaluation in order to further refine the treatment and to determine کہ what are going to be new goals new target behaviours new strategies to bring around change person اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسے میتھڈس کی جو بہیویئر اسیسمنٹ میں یوز ہوتے ہیں بے شمار ڈفرینٹ میتھڈ جو ہے وہ ہم بیہیویئر اسسمنٹ میں یوز کرتے ہیں یہ جو میتھڈز ہیں ڈپینڈنگ آن کہ کئی دفعہ کلاس روم سچویشنز میں ہم جا کے اسسمنٹس کرتے ہیں کئی دفعہ کنٹرول انوائرمنٹس میں جس طرح کلینک کا کمرہ ہے وہاں پہ کرتے ہیں کئی دفعہ ہم گھر میں جا کے بچوں کو آبزرو کر کے you know through observation assessments کرتے ہیں uh, اسی طرح یہ ہے کہ سا, یہ جو اسسمنٹس ہیں اس میں ضروری نہیں کہ صرف کلینکل سائیکالوجسٹ انوالو ہو اس میں چائلڈ اسی طرح ہم کئی دفعہ سگنیفیکینٹ ادرس کو جس طرح پیرنٹس ہوئے یا ٹیچرز ہوئے یا پیئرز ہوئے ہم ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ بچے کے بیہیویئر کی ریٹنگ کریں اور ہمیں بتائیں سو سو اسسمنٹ کے لیے ضروری نہیں کہ پروفیشنل ٹرینڈ آبزرورز ہی اپنا بچے کو آبزرو کرے I mean even significant others like teachers and parents play can play a very in part a a child similarly یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کئی دفعہ ہم uh, کچھ انوائرمنٹس ایسی جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں یا ڈفرینٹ انوائرمنٹس میں uh, بچے کے بیہیویئر کو اگر ہم آبزرو کرنا چاہیں فار انسٹنس لیٹ سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ uh, بچے کے بیہیویئر کو گھر اور کلینک کے علاوہ اسکول میں بھی دیکھا جائے تو what we tend to do is invariably trained observer اور psychologist will himself go دیا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ پروفیشنلی کو جا کے کرنی ہوتی ہیں آبزرو کرنی ہوتی ہیں بٹ سم ٹائمس کچھ بیہیویئر ایسے ہوتے ہیں جس کے اراؤنڈ ہم ٹیچرس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کائنڈلی ریسیس میں بچے کو کہ اس بیہیویئر کو خاص طور پہ آبزرو کریں کہ فار انسٹنس یہ جو بچہ ہے جب ریسیس ہوتی ہے تو یہ آیا اور بچوں کے ساتھ مکس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کھیلتا ہے یا نہیں کھیلتا uh, اکیلے تو نہیں بیٹھا رہتا تو یہ چیز جو ہے ٹیچر بھی ایڈیکویٹلی اس پہ ہمیں کچھ انفارمیشن یا ڈیٹا جو ہے وہ مہیا کر سکتی ہے تو اسی طرح کئی دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر بچے کے بیہیویئر کو محلے میں دیکھنا ہے یا کمیونٹی میں دیکھنا ہے یا جب وہ شام کو اپنے گھر کے قریب جو پارک میں جا کے وہ کس طرح اپنے آپ کو یو نو اور لوگوں سے ریلیٹ کرتا ہے انٹریکٹ کرتا ہے اور you know how does he deal with those real life situations تو وہاں پہ بھی ہم پیرنٹ کو کہہ سکتے ہیں uh, یا ہم کسی ٹرینڈ آدمی کو بھیج کے وہ چیز ایریا جو ہے اس کو آبزرو کروا سکتے ہیں so these are various methods of observing and assessing human behaviour وہ چاہے بچوں کا ہو یا ایڈلٹس کا ہو that very does not matter اب آگے جو میں بات کرنی چاہوں گا وہ بیسکلی ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ جو بیہیویئر اسسمنٹس ہیں ان کو دو تین طریقوں سے خاص طور پہ کیری آؤٹ کیا جاتا ہے پہلا جو طریقہ ہے اٹ از بیہیورل انٹرویوئنگ اور پھر اس کے علاوہ جو دوسرے طریقے ہیں وہ انوینٹریز ہیں اور چیک لسٹ ہیں تو سب سے پہلے میں بات کرنی چاہوں گا بیہیورل انٹرویوئنگ کی بیہیورل انٹرویوئنگ جو ہے یہ بالکل ویسی انٹرویوئنگ ہے جیسی جس طرح کی انٹرویوئنگ کی پہلے میں نے بات کی تھی لیکن اس میں جو خاص ایک جو آئی تھنک اسپیسیفکلی جو ایک ڈفرینس ہے compare to the other other interviews وہ یہ ہے کہ بیہیویل انٹرویوئنگ جو ہے یہ بڑی ادھر اسٹرکچرڈ ہوتی ہے اور اسٹرکچرڈ ان دا سینس کہ اس میں کلیئرلی ایک یو نو آئیڈینٹیفائی اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ واٹ آر دوز پریسیڈنٹس اور واٹ آر دوز فیکٹرز جو جو کاز کرتے ہیں یہ جو پرابلم جو uh, بچے کو آ رہی ہیں تو یہ یہ وہ جس طرح میں نے آپ کو فنکشنل انالیسس کی بات کی تھی تو so basically it is through establishing a baseline assessment کہ ہم یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ جو بیہیویئر پرابلمز آ رہی ہیں بچے کو وہ کن انوائرمنٹس میں آ رہی ہیں اور کیوں آ رہی ہیں ونس دیٹ از ڈن تو دین جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ یہی ہے فار ایس ٹو ڈیٹرمن کہ بھائی اب کس قسم کی اسٹریٹجیز جو ہے یا کیا گولز جو ہے وہ ہمیں اپنانے چاہیے اور فالو کرنے چاہیے تو یہ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ ون ہے تو جب اسٹیپ ون اسٹیبلش ہو جائے اور اچیو ہو جائے تو we can move toward problem analysis اور پرابلم انالیسز میں ہم اچھا خاصا ٹائم لگاتے ہیں یہ چیز سمجھنے کے لیے کہ ایگزیکٹلی ڈائنامکس جو ہے کیونکہ دیکھیں ایک چیز ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ ایٹ اے سرفس لیول جو بیہیویئر پرابلم ہے وہ ہمیں بڑی عجیب و غریب سی چیز لگ رہی ہوتی ہے اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کئی دفعہ خاص طور پہ گھر والوں کو یا پیئرس کو یا سبلنگس کو یا دیکھنے والوں کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ بچہ فار انسٹنس اگر بچہ ہے تو why does he act a certain way why is so angry all the time تو اس کو سمجھنا جو ہے وہ ڈائگنوسز اور ٹریٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ضروری ہے because we a psychologist know that there has to be a reason for the child to be angry اور اگریسو سو اس ریزن کی طے تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک بیہیورل انالیسز کرنا ہوتا ہے اور یہ جب بیہیورل انالیسز ہو جائے تو اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں اسسمنٹ پلاننگ کی طرف اسسمنٹ پلاننگ سے مراد ہے کہ ہم پھر یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اوکے انوائرمنٹ میں کون کون سے فیکٹرز ہیں جن کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے فار انسٹنس کئی دفعہ آپ پیرنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ بچہ جب اگریسو ہو یا وہ غصے کا اظہار کرے تو you use you know negation اور ignorance as a as a strategy تو وہ جو اسٹریٹجی ہے اگنورنگ اے نیگیٹو بیہیویئر وہ کئی دفعہ بہت افیکٹو اس کا ہم دیکھتے ہیں وہ افیکٹو چینج لاتی ہے کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ ضرور بات ہوگی کہ چیز کو مینٹین ایک بیہیویئر کو مینٹین رہنے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ ایسا مواد یا اس کو کوئی ایسی خوراک اس انوائرمنٹ سے ملنی ضروری ہے ادر وائز جو بیہیویئر ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ it sort of dies own death کہ وہ ایک قسم کا وہ, وہ اگر آپ اس کو نرش نہ کرے غصے کو اگر آپ نرش نہ کریں تو غصہ جو ہے وہ وہ وہ ایک ایک ایسے ببل کی طرح پھٹ جاتا ہے یا ایک ایسی جھاگ کی طرح وہ ڈیزالو ہو جاتا ہے جس کا ایک اپنا وجود نہیں ہوتا so they basically all behaviours are maintained because of the reinforcement that they are getting a lot of time میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو اگریشن اور یہ جو اس طرح کا جو جو غصے کا اظہار ہے یہ ایک نگیٹو ری انفورسمنٹ ایک نیگیٹو اٹینشن اس سے ملتی ہے بچے کو اکثر اوقات بچہ جب وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے اونچی بولتا ہے پیرنٹس کے ساتھ یا ایک ٹیمپر ٹینٹرم تھرو کرتا ہے اور بڑا غصے کا اظہار کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ everybody else around in the room start at اور آپ خود ہی سوچیں کہ جب ہر آدمی کی توجہ بچے کی طرف جو ہے وہ فوکس ہو جاتی ہے تو بچہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے بچہ فیل کرتا ہے کہ now I am I total control of the situation تو یہ جو کنٹرول ہے اس کو یو نو نیگیٹو طریقے سے بجائے اس کے کہ بچہ اچیو کرنے کی کوشش کرے ہمارا جو کام ہے سائیکالوجسٹ ایز پروفیشنل وہ یہ ہے کہ ہم ایسی طریقے سکھائے بچوں بچے ایسے بچے کو کہ وہ کنٹرول اور پاور کی فیلنگ پازیٹیو طریقوں سے اچیو کرنا سیکھ سکے تو اس میں جیسے میں بات کر رہا تھا کہ کئی دفعہ اگر آپ نگیٹو بیہیویئر کو اگنور کر دیں تو بچہ بڑا حیران ہو جاتا ہے کئی دفعہ یہ ہم نے یہ اسٹریٹجی کئی دفعہ ٹرائی بھی کی ہے کہ جب پیرنٹس کو یہ کہا گیا کہ آپ نے آگے سے ڈانٹنا نہیں کیونکہ اکثر اوقات تو ڈائنامکس گھر میں ایسی ہو جاتی ہے کہ جو پیرنٹ ہے وہ جب اس طرح کی چیز مینیفیسٹ بچہ کرنا شروع کرتا ہے غصہ مینیفیسٹ کرنا شروع کرتا ہے تو پیرنٹ ایک دم سے پیرنٹ کے اندر بھی ایک ایک ایسی ایک رسپانس سی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک سب وہ اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے اور ڈانٹنا بھی جو ہے وہ بھی ایک اٹینشن سیکنگ بہیویئر بن جاتا ہے بچے کے لیے تو لہذا ہم جب پیرنٹ کو کہتے ہیں کہ بھائی اس ہفتے آپ ایک کام یہ کر کے دیکھیں ایک اسٹریٹجی یہ ٹرائی کریں کہ آپ نے ڈانٹنا نہیں ہے تو انٹرسٹنگلی انف اس کا کئی دفعہ وہ رپورٹ کرتے ہیں مجھے آ کے کہ جی کمال ہو گیا ہم نے جب اگنور کیا تو وہ جو غصہ پہلے اس کا پانچ منٹ چلتا تھا یا دس منٹ چلتا تھا اب وہ صرف دو تین منٹ چلا تو آہستہ آہستہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب آپ چیز کو اٹینڈ نہیں کرتے تو وہ چیز جو ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے اسی طرح کئی دفعہ ہم پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ اس جگہ سے اس کمرے میں سے نکل کے دوسرے کمرے میں چلے جائیں تو جب آپ وہ نکل کے دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں تو وہ بچے کا جو غصے کا اظہار ہے وہ خود بخود بند ہو جاتا ہے وہ کیوں بند ہو جاتا ہے اس کی جو موٹی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک آڈینس کی ضرورت ہوتی ہے بچے کو جب بچے کو آڈینس نہیں ملتی کوئی دیکھنے والا نہیں ملتا کوئی سننے والا نہیں ملتا تو وہ کہتا ہے میں یہ شور کیوں بچاؤں میں غصہ میں اونچی اونچی کیوں چیخوں کہ یہاں ہے ہی کوئی نہیں سننے والا یا دیکھنے والا تو why why why should should should I I I shout throw temper tantrum تو یہ مختلف طریقے ہیں اس طرح کی سچویشن سے ڈیل کرنے کے اسی طرح ایک اور جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ٹریٹمنٹ ایویلویشن ہے ہر ٹریٹمنٹ کی بیہیویئر ٹریٹمنٹ کی خاص طور پہ ایویلویشن ساتھ ساتھ ہونی بہت ضروری ہے تو یہ ایویلویشن صرف کلینکل سائیکالوجسٹ ہی اپنے اینڈ پہ نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اس ایویلویشن کی رپورٹ میں اگر وہ رپورٹ بنا رہا ہے اس کو بنانی چاہیے اس میں وہ پیرنٹ کو بھی ساتھ ساتھ انوالو کرتا ہے پیرنٹ کو بھی بلاتا ہے پیرنٹ کو بھی بریف کرتا ہے پیرنٹ کو بھی دکھاتا ہے کہ مختلف جو بیہیورل اسٹریٹجیز ہیں اس سے کس طرح بیہیویئر میں چینج آیا ہے بچے کے اور بچے کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا لٹ سے غصے کے اظہار کا اگر وہ if it was a frequency of ten now that frequency has come to three so therefore I mean یہ جو ایویلویشن ہے یہ ساتھ ساتھ چلتی ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹارگیٹ بہیویئر جب بالکل ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم نئے ٹارگیٹ بیہیویئرس پہ فوکس کرتے ہیں اور آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ آیا کوئی اور ایسی چیز بھی ہے اس بچے میں جس کو اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اگر لگے کہ اور کوئی ایسا بیہیویئر نہیں ہے تو پھر ہم اپنی ٹریٹمنٹ جو ہے وہاں پہ اس کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں تو یہ ایک پروسیس ہے بیہیویئر اسسمنٹ کا بیہیویئر انٹرویوئنگ جو ہے this not only sort of restrict itself to interviewing the person اور دا انڈیویجول اور the child in the the clinic یا کنٹرول سیٹنگ میں یا ایک انٹرویو سیشن میں but it also tends to you know it's carried out at times in natural settings جہاں پہ جو بیہیویئر ہے وہ اپنے آپ کو مینیفیسٹ uh, کرتا ہے تو یہ ایک بہت uh, خاص بات ہے بیہیویئر اسسمنٹ کی کہ وہ کلینک کی سراؤنڈنگ سے کلینک کی انوائرمنٹ سے جو بڑی کنٹرول ہوتی ہے اس سے اسسمنٹ کو باہر نیچرل انوائرمنٹ میں بھی لے جاتا ہے یہ جو نیچرل انوائرمنٹ ہے you know because that see آپ غور کریں کہ اگر آپ کسی بھی چیز پہ ایک میننگ فل ورک کرنا چاہتے ہیں تو اٹ از امپورٹنٹ کہ اس کا ایک سیمپل آپ کے سامنے ہر لائف سچویشن کا آپ آپ کو مل سکے آپ دیکھ سکیں کہ کیونکہ اکثر اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب ایک ایک بچہ کلینک میں آتا ہے تو وہ اپنے for anger anger is a problem یہ جو اینگر کی اس کی مینیفیسٹیشن ہے یہ گھر کے اینڈ پہ ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر وہ کلینک کی سیٹنگ میں تو اپنے وہ چیز وہ بہیویئر جو اس کا نیگیٹو بیہیویئر جو ہے وہ مینیفیسٹ اپنے آپ کو نہیں کرے گا so therefore you know it is important be able to the child in the home environment as well in order good insight into exactly how does anger manifest self or what conditions ایک اور جو چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت مینشن کرنی وہ یہ ہے کہ in like the other you know interviews اور انٹرویو میتھڈ یہ جو بہیو انٹرویو ہے more direct interview method is direct in the sense کہ اس میں کیونکہ انویریبلی انٹرویوئنگ کے دوران جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ اپنی فیلنگس اور اموشنس کا اظہار کرتے ہیں you know they may talk of being they talk of being depressed اور they may talk of being angry لیکن یہ جو ٹریٹس ہیں اور یہ کریکٹرسٹکس جو ہے یا یہ جو you know, یا وہ جب یہ فیلنگس کا اظہار کرتے ہیں کہ جی یو نو وی فیل اینکشیس اور وی فیل اینگری تو یہ from know you know context what we tend to then do is to to have have translate translate it something something which is more tangible more viable something which we can measure تو ہم پھر کئی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ یہ نوٹ کیا کرو کہ اس وقت اور کیا آپ میں چینجز آتی ہیں وہ کہتا ہے جی میرا جو دل ہے وہ تیزی سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں یا مجھے کئی دفعہ یہ لگتا ہے جس طرح ٹانگوں میں جان نہ رہے یا جان نکل رہی ہو تو I mean these are now basically behaviour signs these آرہیور of that feeling was feeling depressed تو اب ہم نے ڈپریشن کو ایک فزیکل شکل میں نوٹ کر لیا اب اب اب اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جب ہمارا جو جو کلائنٹ ہے جب وہ ڈپریشن ڈپریسڈ فیل کرتا ہے تو وہ فزیکلی بھی کچھ چینجز اپنے میں محسوس کرتا ہے فار انسٹنس ٹانگوں میں جان وہ وہ فیل کرتا ہے نہیں ہے یا وہ فیل کرتا ہے کہ میرا میری پس بہت تیز چل رہی ہے یا وہ فیل کرتا ہے کہ یو نو مجھے پیلپٹیشن ہو رہی ہے I mean these are some of the physical signs جن کی وہ بات کرنی شروع کر دیتا ہے اسی طرح ہم بیہیویئرس کو اور مختلف چیک لسٹ کی فارم میں بھی میئر کرتے ہیں میں نے ان چیک لسٹ کا ان بیہیویئرس کا کچھ پہلے ذکر آپ سے کیونکہ کر دیا ہے تو میں اس کو ڈیٹیل میں اس میں جانا نہیں چاہوں گا لیکن اب میں بات کرنا چاہوں گا خاص طور پہ کچھ انوینٹریز اور چیک لسٹ کی کہ یہ انوینٹریز اور چیک لسٹ ہوتی کیا ہے کلینکل سائیکولوجسٹ نے اور بیہیویئر تھراپسٹ نے خاص طور پہ کچھ ایسے میتھڈز ایوالو کیے ہیں جن کو ہم سیلف رپورٹنگ میتھڈس کا نام دیتے ہیں اور and it's on the basis of these self reporting methods کہ they we ask our clients to report on behaviour ان کو ہم چیک لسٹ کا نام دیتے ہیں ان کو ہم انوینٹریز کا نام دیتے ہیں بیسکلی ان چیک لسٹ اور انوینٹریز کی مدد سے ہم یہ انفارمیشن سیکھ کرتے ہیں کہ how does a client see himself how does a client himself how does he rate himself ایک بڑی امپورٹنٹ جو چیک لسٹ ہے اس کا نام سروس اسکیجول ہے یہ ایک ایسا اسکیجول ہے جو ڈیولپ کیا گیا تھا ایسے سچویشنس کو مانیٹر کرنے کے لیے جو خاص طور پہ فیئر اراؤزنگ سچویشنز ہوتی ہیں اور اس اسکیجول میں دیور ففٹی ون آئٹمس اور ان آئٹمس پہ کلائنٹ کو کہا جاتا تھا کہ اپنے آپ کو ریٹ کرو تو اس ریٹنگ سے بیہیویئر تھراپسٹ کو یا سائیکالوجسٹ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس لیول تک وہ اس اس پہ رینک اپنے آپ کو کرتا ہے اسی طرح اور بھی چیک لسٹ جو ہے اکثر یوز کی جاتی ہیں بچوں کے ساتھ اس پہ میں دو کا خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا ایک ای بی ڈی ایس ہے which is a emotional behaviour disorder scale اور ایک جو ہے وہ کیس ہے which is children's adaptive adjustment scale یہ بیسکلی جو جو چیک لسٹ ہے ان ان پہ یہ جو ای بی ڈی ایس ہے وہ بچے کا خاص طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے کو کوئی اموشنل بیہیویئر پرابلم تو نہیں ہے اور اس کی جو اگر اس کو اموشنل بیہیویئر پرابلم ہے تو وہ اپنے آپ کو آیا اسکول یا اکیڈیمکس میں مینیفیسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی آیا آیا گھر میں اکیڈیمکس میں مینیفیسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی اسی طرح آیا اس کی جو سوشل ریلیشن شپ ہے اس میں تو نہیں مینیفیسٹ کر رہی اسی طرح اس کی جو فیملی ریلیشن شپ ہے اس میں تو نہیں مینیفیسٹ کر رہی اسی طرح جو جو کیس ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بچے میں ہائپر ایکٹیویٹی یا اٹینشن ڈیفیزٹ پرابلمز یا امپلسیوٹی یا ان اٹینشن جو ہے یا کانڈکٹ پرابلمز جو ہیں یہ کس حد تک ہے ایک ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو اسکیز ہوتی ہیں ان کی جو اسکورنگ ہوتی ہے وہ جتنی زیادہ اسکورنگ آئے کیونکہ they are most of them are are scales جو زیرو ٹو فور لیولس پہ ان کی اسکورنگ ہوتی ہے یا زیرو ٹو سیون لیولس پہ ان کی اسکیز ہوتی ہیں تو اس کی بیسس پہ جتنا زیادہ ایک بچہ کسی ایریا میں اسکور اچیو کرتا ہے اتنا ہم کہتے ہیں وہ چیز اس میں زیادہ پائی جاتی ہے these inventories that I was talking about they are use a great deal especially in are carried out in the field of clinical psychology اب آہستہ آہستہ ریسرچز سے ان کا جو یوزیج ہے وہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ بہتر ہو گیا ہے زیادہ ہو گیا ہے اور انٹرسٹنگلی ایک اور جو چیز جو ایڈ ہو گئی ہے بیہیویئر اسسمنٹس میں وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو ڈیولپمنٹ ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں خاص طور پہ ہوئی ہے that start to have a very important impact as well یہ جو لیپ ٹاپس آ گئے ہیں اور جو یہ چھوٹے چھوٹے کمپیوٹرز آپ کو نظر آتے ہیں مارکیٹ پلیسز میں I mean these are kind of tools that we have started to use a great deal کیونکہ یہ جو ٹولز ہیں اس میں یو نو جو کلائنٹس جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی okay each time certain things take place آپ اس میں فیڈ کر دو سو so, جو فیڈنگ کا میکینزم ہے وہ بہت بہتر ہو گیا ہے ان دس وے اسی طرح اب پہلے جو فیڈنگ ہوتی تھی آبزرویشن ہوتی تھی وہ صرف خاص وقت پہ کی جا سکتی تھی نا with these these tools you know یہ یہ جو pretty much throughout the waking period آپ بیہیویئرس کو مانیٹر کر سکتے ہیں ناٹ اونلی دیٹ بلکہ اب تو ایسی ڈیوائسیز بھی آ گئے ہیں ایسی ٹولس بھی آ گئے ہیں جو کہ sort of give you a reminder let's say کہ اگر آپ نے اپنے کلائنٹ کو کہا ہے کہ تم نے ہر ایک گھنٹے کے بعد اپنے آپ کو آبزرو کرنا ہے کہ whether you were doing a certain thing or not تو اب اب وہ جو کمپیوٹر فار انسٹنس ہے یا وہ آپ کو ایک ریمائنڈر خود سے دے دیتا ہے کہ okay now you are suppose to note down you know whether what you are doing تو یہ یہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے اس اس کا بھی فائدہ خاص طور پہ بیہیویئر مانیٹرنگ کے پروسیس پہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اب آخر میں میں تھوڑا سا بات کرتا چلوں ایک ریکیپچولیٹ کر لوں کہ آج کا جو ہمارا سیشن تھا یہ لیکچر جو تھا اس میں ہم نے تین چار موٹی موٹی جو باتیں کی ان کو میں دہرا دوں تھوڑا سا اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بیہیویئر اسسمنٹس ہیں یہ زیادہ اسٹرکچرڈ فارم میں کی جاتی ہیں زیادہ ڈائریکٹ فارم میں کی جاتی ہیں اور اس انداز سے بیہیویئرس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے تاکہ یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے کہ why is a certain behaviour you know emanating itself اور why does a certain behaviour develop itself اور why does a certain trigger trigger itself اس کی انوائرمنٹ اس کا وہ جہاں پہ وہ چیز پیدا ہوتی ہے اس کی سمجھ بہتر طریقے سے آ سکے اسی طریقے سے جو ٹریٹمنٹ اسٹریٹجیز ہیں ان کو ڈیفائن کیا جاتا ہے ان کو پھر ایویلیویٹ کیا جاتا ہے ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے تو اس لحاظ سے یہ جو بیہیویئر اسسمنٹس ہیں دے آر ڈیفینیٹ پلس آپ کہہ لیجیے in the total you know realm of assessment کیونکہ اس میں اس سے آپ ڈائریکٹلی بیہیویئرس میں چینج لا سکتے ہیں اور ان کے اراؤنڈ اور ایسے ان کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں so so therefore keeping all this in mind آپ کو آئی ہوپ کے بیہیویئر اسسمنٹ کی ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہوگی اس کے ساتھ میں آج کا یہ جو لیکچر ہے I would like to bring it to a close تو ان اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ